السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک العلمر واشد اللہ واشد محمد اللہ وسلم وََہ الصحب و منی تدابی وسنبی سنت علیہ المباد معزز و محترم و مکرم ناظرین و مشاہدین ہر سوموار کو آپ لوگوں کے سامنے ان بدعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہیں کفریہ بدعات کہا جاتا ہے آج کے درس میں ہم ایسے ہی ایک چیز کا ذکر کریں گے جس کا انکار کفریہ بدعات ہے اور وہ ہے دجال کانا دجال کا انکار کرنا اسے خرافات افسانہ یا شر اور گناہوں کا ربض سمجھنا یہ کفریہ بدات ہے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے دجال کا آنا لہذا دجال کا انکار کرنا ایمان کے منافی ہے اسی لیے اس کا انکار کرنا کفریہ بدات ہے دجال انسانوں میں سے ہوگا اس کا خروج آزمائش کے لیے ہوگا اور اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ ہوگا وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی قدرت سے بہت زیادہ اختیارات دے دے گا جسے دیکھ کر کے لوگ حیران و شزدر رہ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب ہے وہ لوگوں کو زندہ کرے گا موت دے گا اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی زمین نباتات اور پھل اگائے گی اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی جو در حقیقت جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے اکثر شہروں میں وہ داخل ہوگا جائے گا اور اس کا خروج ایران کے ایک شہر خوراسان سے ہوگا اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے زیادہ تر یہودی غیر عرب یعنی غیر عرب ہوں گے اطراک ہوں گے کافر و منافق ہوں گے عام قسم کے لوگ جو دیہاتی ہیں اور عورتیں ہیں وہ سب کے سب اس کے متبعین میں سے ہوں گی جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ عیب دار بھی ہوگا وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور دوسری آنکھ کے اندر بھی اس کے عیب ہوگا یعنی دونوں آنکھیں آنکھیں اس کی دار ہوں گی اس کی پیشانی پر کافر یا کافا را لکھا ہوگا اور اس کے پاؤں کے اندر بھی عیب ہوں گے اتنے سارے اختیارات اسے ملنے کے باوجود وہ انتہائی کمزور بے بس اور لاچار انسان ہوگا اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوگا اس کو مٹا نہیں پائے گا اس کی آنکھوں میں جو عیب ہوگا اسے دور نہیں کر پائے گا اس کے پاؤں کے اندر جو عیوب ہوں گے اسے بھی دور نہیں کر پائے گا ہزار کوشش اور محنت کے باوجود وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا اتنا کمزور اور بے بس ہوگا اور اس کے جو بھی دعوے ہوں گے وہ سارے دعوے جھوٹے ہوں گے یہ اور اس طرح کی کچھ اور باتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا اتنا کمزور ہوگا وہ کہ دیکھتے ہی جیسے نمک پانی کے اندر گھلنا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لط پر جا کر کے قتل کر دیں گے مقام لط یہ اسرائیل کے اندر ہے اور وہاں پر ان کا ایئرپورٹ بھی ہے جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں اور دنیا میں ہمارے اس وقت کے شب و روز کے مطابق ایک سال دو ماہ اور دو ہفتہ رہے گا دجال کے آنے پر امت کا اجماع ہے متواتر حدیثیں ہیں سو سے زیادہ صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں امام بن کثیر نے امام نوی نے امام سخاوی نے امام شوکانی نے امام سفاری نے اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ حدیث مروی ہیں دجال کے تعلق سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے اندر سنن میں مسانید میں معاجب میں تمام حدیث کی کتابوں کے اندر اس کے تعلق سے ذکر موجود ہے لہذا اس کا انکار کرنا کفریہ بدات ہے کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور قیامت پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے لہذا اس کا انکار کرنا یہ کفری بدات ہے امام ارباز رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر علماء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرنا یا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا انکار کرنا کفر ہے ایسے ہی دجال کے آنے کا انکار کرنا یہ کفر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ افسانہ ہے خرافات ہے نہیں مانتے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیثیں جھوٹی ہیں باطل ہیں کیونکہ ان کی جو عقل ہے اس عقل کے اندر یہ ساری باتیں نہیں سماتی ہیں اس لیے فوراً اس کا انکار کر دیتے خوارج جہمیہ معتزلہ اہل قرآن اہل باطل اس طرح کے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک افسانہ ہے اور ایک خرافات ہے اور اس کے تعلق سے جو بھی حدیثیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں موضوع ہیں من گڑت ہیں باطل ہیں ان حدیثوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا حالانکہ ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم ان کتابوں کے اندر باقاعدہ دجال کا ذکر موجود ہے اور سو سے زیادہ صحابہ نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر کی صحت پر امت کا اجماع ہے لہذا اس کا انکار کرنا یہ حرام ہے اور یہ کفر کے زمرے کے اندر آتا جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے قرآن میں اس کا نہ آنا اس کے نہ آنے پر درات نہیں کرتا ہے اور اس سے پہلے میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا دجال کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے تو ہم ہاں، میں نے بات بتائی تھی کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملے گا لہذا قرآن میں ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہوگا یا وہ دنیا کے اندر نہیں آئے گا قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے تو کیا ہم ان تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے قرآن میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کا بھی ذکر نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کا بھی سراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے اس کا بھی ذکر نہیں ہے یہ تو قیامت کی نشانیوں سے متعلق اور بہت ساری نشانیاں ہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے تو اس کا ذکر نہ ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وہ چیز واقع نہیں ہوگی آپ نماز کی مثال لے لیجئے نمازوں کی کل تعداد کتنی ہے ہر نماز کی کتنی رکعت ہے ہر رکعت میں کتنے رکو اور کتنے سجدے ہیں نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں اس طریقے سے میت کی تکفین ہے تدفین ہے نماز جنازہ ہے صلاط کسوف اور خصوف ہے ولیمہ اور وقی عقیقہ ہے اس طریقے سے شراب پینے والوں کے اوپر حد لاگو کرنا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر تو کیا ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں گے کہہ دیں گے کہ نماز میں ظہر کی رکعت چار نہیں ہے لہذا ظہر کی چار رکعت نماز کا انکار کر دیں گے یہ کرنا کفر ہے حرام ہے ایسا کرنا اس طریقے سے آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ گھریلو گدا حرام ہے شریعت کے اندر حدیثوں میں حرام کیا قرار دیا گیا لیکن اس کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا ایسے بلی شیر چیتا یہ سب حرام یا حلال ہیں اس کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں یا ان چیزوں کو حلال کر لیں کیونکہ شریعت میں ان کو حرام قرار دیا گیا حدیث کے اندر تو حدیث بھی اللہ ابامن کی طرف سے یہ بھی وہی ہے کچھ باتیں اللہ رب الام نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں اور کچھ باتیں اللہ حرب نے پہ نبی کو ذمہ داری دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا دونوں وہی ہیں دونوں اللہ رب الامن کی طرف سے ہیں دونوں حجت ہیں دونوں کا ماننا ضروری ہے لہذا قرآن میں نہ آنے سے یہ کہنا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہم نہیں مانیں گے یہ سراسر خرافات ہے اور یہ اہل باطل کی روش ہے اور جو یعنی حدیثوں کو حجت نہیں مانتے ان کی روش ہے اور اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لیا جائے تو اس کا بھی ذکر گویا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العامن کی لانت ہوتی ان عورتوں پر جو گودنا گودتی ہیں جو گدواتی ہیں جو بالوں کو جوڑتی ہیں نقلی بالوں سے اپنے بالوں میں اور جو جڑواتی ہیں ان تمام عورتوں کے اوپر اللہ ابرامن کی لانت ہوتی ہے ایک خاتون جن کا نام تھا ام یعقوب یا لقب یا کنیت ام یعقوب تھی وہ فرماتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں کہیں مجھے نہیں ملا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے عورتوں پر لانت بھیجی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم قرآن سچے معنوں میں پڑھتی تو تمہیں ضرور یہ بات مل جاتی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں سنا وہ ماں آتا کم رسول فخم فنت ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منع کرے رک جاؤ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور ہم نے پڑھا ہے تو کہا کہ ہمارے نبی نے دیا ہے ہمارے نبی نے لانت بھیجی ہے جن پر ہمارے نبی نے لانت بھیجی ان پر اللہ نے لانت بھیجی جن پر اللہ نے لانت بھیجی اس پر ہمارے نبی نے لانت بھیجی ہے یہ صحیح بخاری کی بات ہے تو قرآن میں گرچہ ذکر نہیں ہمارے نبی نے ذکر کر دیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کیونکہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمارے نبی جو دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ ہمارے نبی نے حدیث دی ہے ہمارے بھی نے فرمایا ہے لہذا آپ کا فرمانا سچا آپ صادق کے ہیں اللہ رب نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ نے وحی کی بنیاد پر لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دیے لہذا اس کا ذکر موجود ہے گویا کہ قرآن مقدس کے اندر اور بہت سارے علماء نے کہا بھی ہے کہ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سب سے بہتر جو جواب یہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم میں ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس چیز کا وجود نہیں ہوگا قرآن کریم بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں موجود ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تو کیا وہ چیزیں نہیں ہوں گی بالکل ہوں گی وہ چیزیں اور ان پر پوری دنیا کا اجماع ہے سارے مسلمان کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے دین ناقص ہو جائے گا کس پر عمل کریں گے کیسے عمل کریں گے آپ وہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی لہذا یہ دجال کا بھی ذکر ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر کیا ہے وہ انسانوں میں سے ہوگا باقاعدہ ہمارے نبی نے اس کی مثال دی ہے اور تشویح بیان کی کہ عبد العزا بن قطب نامی ایک شخص ہے اس کے مشابے ہوگا دجال لہذا اس کا انکار کرنا یہ سراسر رہی ہے حرام اور ناجائز ہے یا اس کی غلط تعویل کرنا کہ دجال کا مطلب یہ ہے کہ ترقی جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے یا اس طریقے سے جو شر ہے دنیا کے اندر اس کا رمز ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہ گویا کہ یہ بھی انکار ہی ہے یا اسے خرافات یا افسانہ کہنا یہ سب وہ لوگ کہتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے نہ جن کا منحص صحیح ہے جو صحیح راستے سے ہٹ کے ہٹے ہوئے ہیں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ دجال باقاعدہ آئے گا ہمارے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اسے قتل کریں گے جیسا کہ حدیثوں کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کے اندر آتا تو اس کا انکار کرنا کفریہ بدات ہے یہ کفریہ بدات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر صحیح عقیدہ پیدا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں برے عقیدے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں صلب صالحین کے نہج پر ان کے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہم کو قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب اجمعین و علیکم و اللہ وبرکاتہ